پانچواں باب وہی اور تبلیغ اسلام کے مراحل خار ہرا میں عبادت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال ہوئی تو آپ کی ذات مبارک میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا محبت الہی اور عبادتِ الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار ہرا میں کئی کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچا دیا کرتی آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ابتدائی وحی اور اعلان نبوت وہی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیروں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی چھ ماہ اسی طرح گزر گئے رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق خار ہرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وہی آپ تک پہنچایا پھر کچھ عرصہ وہی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں آپ پر خوف طاری ہوا آپ گھر آئے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ کنز العرفان اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا تبلیغ اسلام کا آغاز اور پہلا مرحلہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارث اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے ایمان قبول کیا تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا جس طرح جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتیں تین سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اسی دوران آپ دارۂ ارکم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ تین سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں آپ نے ایک دن صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور آمین ہی پایا ہے آپ نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے ان میں آپ کا چاچا ابو لہب بھی تھا وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرقوں سے منہ پھیر لو جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا